ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا مجھ کو سلیمان اہول نے خبر دی انہیں تاؤس یمانی نے خبر دی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھنے اٹھتے تو کہتے اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا نور ہے حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے ہم تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے تو سچ ہے تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا قول سچا ہے تیری ملاقات سچی ہے جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے سارے انبیاء سچے ہیں اور قیامت سچ ہے اے اللہ میں تیرے سامنے ہی جھکا تجھ پر ایمان لایا تجھ پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف رجوع کیا تیرے ہی سامنے اپنا جھگڑا پیش کرتا اور تجھ ہی سے اپنا فیصلہ چاہتا ہوں بس تو میری مغفرت کر دے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی جو میں نے چھپا کر کیے اور جو ظاہر کیے تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو ننانوے